خاندان نبوت نصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب تین حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انصاب کا اتفاق ہے یہ عدنان تک منتحی ہوتا ہے دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائد ہے یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتحی ہوتا ہے تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے ذیل میں تینوں حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے پہلا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مزاح بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منصوب ہے بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مذر بن نزار بن معد بن عدنان دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن او بن یمیسا بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن تابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عاز بن عبقر بن عباد بن الدعاء بن حمدان بن سنبرين يسربي بن يحزن بن يلحن بن أرعوي بن عاز بن ديشان بن عصر بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوزة بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن طارح بن ناہور بن سارو بن راو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد خشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے بن یرد بن محلائیل بن قینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خان اپنے جد اعلی ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خان بادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الطار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا ان کا اصل نام عمر تھا لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے دو سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نچار کی ایک خاتون سلما بن تمر سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے ادھر سلما کے بطن سے بچہ پیدا ہوا یہ چار سو ستانوے عیسوی کی بات ہے چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے سلمان نے اس کا نام شہبہ رکھا اور یسرب نے اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا ہاشم کے کل چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں اسد ابو سیفی نزلزہ عبد المطلب شفا خالدہ ضعیفہ رقیہ اور جنتا عبد المطلب پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے سقایہ اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے ان کی بات تالی نہیں جاتی تھی ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا جب شہبہ یعنی عبد المطلب دس بارہ برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے جب یسرب کے قریب پہنچے اور شہبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے یعنی مطلب کا غلام ہے مطلب نے کہا نہیں نہیں یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے پھر نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے اس کے بعد مقام رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناسب عبد المطلب کو حاصل ہوئے عبد المطلب نے اپنی قوم نے اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آبا و اجتاد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے سہن پر غاسبانہ قبضہ کر لیا عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی جواب میں ان کا مامو ابو سعد بن عدی اسی سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب البتح میں اترا عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا مامو جان گھر تشریف لے چلیں ابو سعد نے کہا نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا نوفل حتیم میں مشائق قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا نوفل نے کہا اچھا لو میں نے واپس کر دی اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور تین روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شم سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے لہذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزا ہی سے تعلق رکھتی تھیں چنانچہ بنو خزا نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئی ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ چاہے زمزم کی کھدائی پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں یعنی تلواریں زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے لیکن راستے میں اللہ تعالی نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں دس لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے واقعہ فیل دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہا سبا حبشی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو ثنا نے ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ پوت دیا ابراہ کو پتا چلا تو سخت برہم ہوا اور ساٹھ ہزار کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا لشکر میں کل نو یا تیرہ ہاتھی تھے ابراہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا اس کا رخ شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر پھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا یہ چڑیاں ابابیز اور کمری جیسی تھیں ہر چڑیا کے پاس تین تین کنکریاں تھیں ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھیں مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں اس کے آزا کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے ادھر ابرہا پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور سنا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا پھر اس کا سینہ پھٹ گیا دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا ابراہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر چھپے تھے جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلاٹ آئے یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچاس یا پچپن دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا لہٰذا یہ پانچ سو اکتر عیسوی کی فروری کے اور آخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرقین کا تسلط ہو گیا تھا جیسا کہ بخت نصر کے حملے جو کہ پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں ہوا اور اہل روما کا قبضہ جو کہ ستر عیسویں سے ظاہر ہے لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرق تھے پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم و فارس میں آنن فانن پہنچ گئی کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرقین کی مدد میں پوشیدہ تھی عبد المطلب کے کل دس بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں حارث زبیر ابو طالب عبداللہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب غداق مقوم سفار اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعض نے کہا ہے کہ گیارہ تھے ایک کا نام قسم تھا اور بعض اور لوگوں نے کہا کہ تیرہ تھے ایک کا نام عبد القعبہ اور ایک کا نام حجل تھا لیکن دس کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد القعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا عبد المطلب کی بیٹیاں چھ تھیں نام یہ ہیں ام الحکیم ان کا نام بیزا ہے براہ آتکہ صفیہ اروا اور امیمہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم بن یقزا بن مرہ کی صاحبزادی تھیں عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت پاک تامن اور چہیتے تھے اور زبیح کہلاتے تھے زبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری دس ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا سب نے بات مان لی اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیے قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون اور کے پاس جا کر حل دریافت کریں عبد المطلب ایک علاقہ کے پاس گئے اس نے کہا کہ عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں اگر عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو مزید دس اونٹ بڑھا دیں اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآ اندازی کی مگر قرآ عبداللہ کے نام نکلا اس کے بعد وہ دس دس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآ اندازی کرتے گئے مگر قرآ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا جب سو اونٹ پورے ہو گئے تو اونٹوں کے نام نکلا اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی دیت کی مقدار دس اونٹ تھی مگر اس واقعے کے بعد سو اونٹ کر دی گئی اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں دو زبیح کی اولاد ہوں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ عبد المطلب نے اپنے صاحبزاد عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو تہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نصب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں ان کے والد نصب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرا کے سردار تھے وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی اس وقت ان کی عمر پچیس برس کی تھی اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے دو ماہ پہلے ہو چکی تھی جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت تردنگیز مرسیہ کہا عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا پانچ اونٹ بکریوں کا ایک ریوڑ ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت امن ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہی امن ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے چالیس سال ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر نو ربی الاول عام الفیل یوم دو کو صبح کے وقت پیدا ہوئے اس وقت نوشیرواں کی تخت نشینی کا چالیسواں سال تھا اور بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسویں کی تاریخ تھی علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے امام احمد نے حضرت ارباز رضی اللہ تعالی عنہ بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے یعنی ایوان کسرا کے چودہ کنگورے گر گئے مجوس کا آتش قدہ ٹھنڈا ہو گیا بہیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے یہ بحقی کی روایت ہے لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھیجوائی وہ شاداؤں فرہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا یہ نام عرب میں معروف نہ تھا پھر عرب دستور کے مطابق ساتویں دن ختنہ کیا آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا رضی اللہ تعالی عنہ اس اس وقت کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح رضی اللہ تعالی عنہ تھا صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا بنی سعد میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارے ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی زویب کے حوالے کیا یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزا اور کنیت ابو کبشا تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے عبداللہ انیسہ خزافہ یا جزامہ انہی کا لقب شائمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے وہ بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلایا اس طرح آپ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے ایک صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے سعد کی اس عورت کے تعلق سے رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں تفصیلات انہی کی زبانی سنیے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں یہ سالی کے دن تھے اور نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی بس ہم دارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تانگ آ گیا خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں میں جا کر اسی یتیم بچے کو لیے لیتی ہوں شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے ادھر میرے شوہر اونٹنی دونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے انہوں نے اتنا دودھ توہا کہ ہم دونوں نے نہایت تاسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا کافلہ روانہ ہوا میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے کافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں او ابو زیب کی بیٹی ارے یہ کیا ہے ذرا ہم پر مہربانی کر آخر یہ تیری وہی گتی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی میں کہتی ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قہ زدہ تھا لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی ہم دوہتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سے ریسے رہتا ہی نہ تھا حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس بچے کے دو سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چڑھا دیا یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ دو سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے غرض ہمارے مسلسل پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا واقعہ شک کے صدر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شک صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا ان کے گھر کے لوگ چھٹ پٹ پہنچے دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یسرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں لیکن ابھی ابتدا راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی جہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں دادا کے سایہ شفقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کرے دیے تھے عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رکت تھی کہ ان کی اپنی سلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رکت نہ تھی چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے ابھی آپ کم عمر بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو بخدا اس کی شان نرالی ہے پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے اپنے ہاتھ سے پیٹ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی آٹھ سال دو مہینے دس دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا ان انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے آپ کی کفالت کی وسیعت کر گئے تھے شفیق چچا کی کفالت میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا مزید اعزاز و احترام سے نوازا چالیس سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہے روح مبارک سے فیضان باران کی طلب ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا لوگ قحط سے دو چار تھے قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے بال بچے کال کی زد میں ہیں چلیے بارش کی دعا کیجئے ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئے بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطاح میں کہا تھا وہ خوبصورت ہیں ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں بحیرہ راہب بعض روایت کے مطابق جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے جب آپ کی عمر بارہ برس اور ایک تفصیلی کال کے مطابق بارہ برس دو مہینے دس دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بسرا پہنچے بسرا شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے اس وقت یہ جزیرہ تو العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہیں اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے کری یعنی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا جنگ فجار آپ کی عمر پندرہ برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانا تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے قریش اور کنانا کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانا کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا پہلے پہر کنانا پر قیس کا پلہ بھاری تھا لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانا کا پلہ بھاری ہو گیا اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام نہیں نے دونوں کی حرمت چاک کی گئی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے حلف الفضول اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے زی قدا میں حلف الفضول پیش آئی چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم بنی مطلب بنی اسد بن عبد بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا یہ لوگ عبداللہ بن جدہان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جدھان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر دور اسلام نے اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا اس نے حلیف قبائل عبدالتار مخزوم جمح جماح سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی اس کے بعد اس نے حبل ابو کیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ توب کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر آس بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا جفا کشی کی زندگی انفوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہے پچیس سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بن خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرا کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور ادھر ان کے غلام میسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق بلند پایا کردار موضوع انداز فکر راست گوئی اور امانت تارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنا گمگشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا اس کے بعد شادی ہو گئی میں بنی ہاشم اور روسائے مزر شریک ہوئے یہ ملک شام سے واپسی کے دو مہینے بعد کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں بیس اونٹ دیے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور وہ نصب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام کلسوم کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ پیدا ہوئے عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے چھ ماہ بعد ہوئی کعبے کی تعمیر اور ہجر اسود کے تنازع کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کا پینتیسواں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کریں اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے اس میں رندی کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی بعض آخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے تعمیر شروع ہوئی باقوم میں نامی ایک رومی مومار نگراں تھا جب عمارت ہجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ ہجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو یہ جھگڑا چار پانچ روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوا اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں گے لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے یہ امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی بیچ میں حجرہ اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا جب چادر حجرہ اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا یہ بڑا معقول فیصلہ تھا اس پر ساری قوم راضی ہو گئی ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبے کی لمبائی تقریباً چھ ہاتھ کم کر دی یہی ٹکڑا ہجر اور حتیم کہلاتا ہے استفا ریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں جب دیواریں پندرہ ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر چھ ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا اب خانہ کعبہ کی بلندی پندرہ میٹر ہے ہجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں دس دس میٹر ہیں ہچر اسود مطاف کی زمین سے ڈیڑھ میٹر کی بلندی پر ہے دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں بارہ بارہ میٹر ہیں دروازہ زمین سے دو میٹر بلند ہے دیوار کے گرد نیچے ہر چہار جانب سے ایک بڑھے ہوئے کرسی نمازلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی پچیس سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی تیس سینٹی میٹر ہے اسے شاز روان کہتے ہیں یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزو ہے لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حز وافر عطا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض دائمی تفکیر اور حق کی کرید میں مدد لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا آستانوں کا نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوز نہ تھی حتیٰ کہ لا توزہ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے دو دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالی نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا اسے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا پھر سورج کی تمازت سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پتھر ڈھو رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو پتھر سے حفاظت رہے گی لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند میرا تہبند اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت سب سے خوش اخلاق سب سے معزز ہمسایہ سب سے بڑھ کر دور اندیش سب سے زیادہ راست گو سب سے نرم پہلو سب سے زیادہ پاک نفیس خیر میں سب سے زیادہ کریم سب سے نیک عمل سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں آنت فرماتے تھے